سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جوہنا قبیلے کی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زنا کا اقرار کیا اور بتلایا کہ وہ اس وقت حاملہ بھی ہے آپ نے اس کے سرپرست کو بلایا اور اس سے فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ جب یہ بچہ جنم دے تو مجھے بتلانا چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے متعلق حکم دیا سو اس پر اس کا لباس اچھی طرح باندھ دیا گیا اور پھر اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے پہلے تو اسے رجم کیا اور اب اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کو تمام اہل مدینہ میں تقسیم کیا جائے تو وہ سب کو کفایت کر جائے گی بھلا کہ تم نے اس سے افضل چیز بھی پائی ہے کہ اس نے خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا ہے نمبر اکتیس سو اٹھاون مسند احمد